حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ گھر کی اشیاء میں سے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو انہتر